سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے آپ نے فرمایا جی ہاں یہ جواب سن کر ہم نے اذراء تعجب ایک دوسرے کی طرف دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا ہے بات یہ ہے کہ بوڑھا آدمی اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے حدیث نمبر سینتیس سو اکہتر مسند احمد